عورتوں کی مساوات مغرب اور اسلام جماعت اسلامی کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عورتوں کو برابر مقام دینے کے بجائے اسے محض مرد کی تابع محمل بنا کر رکھنا چاہتی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جماعت اسلامی عورتوں کو ٹھیک وہی حیثیت دینا چاہتی ہے جو اسلام دینا چاہتا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی شخص کا یہ خیال ہو کہ انہوں نے عورتوں کے ساتھ نوز باللہ بے انصافی کی ہے اور انصاف تو اہل مغرب نے کیا ہے ایسے شخص کو پہلے اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اہل مغرب نے عورت کو برابری کا جو مقام دیا ہے اسے عورت رکھ کر نہیں دیا بلکہ اس کو نیم مرد بنا کر دیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ عورت وہ تمام کام بھی کرے جو مرد کرتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ مرد وہ سارے کام نہیں کر سکتا جو عورت کرتی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ دراصل وہ یہ چاہتے ہیں کہ عورت اپنے وہ فرائض بھی انجام دے جو فطرت نے اس پر ڈالے ہیں جن کو مرد انجام دے ہی نہیں سکتا اور اس کے ساتھ وہ ان فرائض کے سنبھالنے میں بھی مرد کے ساتھ آ کر برابر کا حصہ لے جو فطرت نے مرد کے اوپر ڈالے ہیں گویا وہ عورت پر تو ڈھیر گنا بار ڈالنا چاہتے ہیں اور مرد پر آدھا بار اس کا نام انہوں نے رکھا ہے عورتوں اور مردوں کی مساوات عورتوں نے دھوکہ کھا کر جب مردوں کے ساتھ برابری کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد اب مغرب میں لیڈیز پہلے خواتین کا قصہ بھی ختم ہو چکا ہے میں نے خود انگلستان میں سفر کے دوران دیکھا ہے کہ عورتیں کھڑی ہوتی ہیں اور مرد پرواہ تک نہیں کرتے حالانکہ ہمارے ہاں ابھی تک مردوں میں یہ بات ہے کہ اگر ٹرین یا بس میں کوئی عورت کھڑی ہو تو مرد اٹھ جائے گا اور اس سے کہے گا کہ آپ تشریف رکھے لیکن وہاں اب وہ کہتے ہیں کہ تم برابر کی ہو تمہیں پہلے بیٹھنے کا موقع مل گیا تو تم بیٹھ جاؤ ہمیں موقع مل گیا تو ہم بیٹھ گئے اب عورتیں دھکے کھاتی پھرتی ہیں اور کوئی ان کو پوچھتا تک نہیں اللہ یہ کہ پوچھنے کی کوئی خاص وجہ ہو اس وقت انیس سو ستر عیسوی تک بھی مغربی ممالک میں مرد اور عورت ایک ہی قسم کے جو کام کرتے ہیں ان کا معاوضہ دونوں کو برابر نہیں دیا جا رہا ہے اور اس پر عورتیں شور مچا رہی ہیں پھر جن میدانوں میں عورتوں اور مردوں کو برابر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے ان میں چونکہ اللہ تعالی نے فطرتاً عورت کو مرد کے برابر نہیں کیا ہے اس وجہ سے عورت لاکھ کوشش کرے پھر بھی وہ مشقت اور سخت کوشی کے کاموں میں مرد کی برابری نہیں کر سکتی اس وقت بھی آپ دیکھیں مغربی ممالک میں کہیں بھی ذمہ داری کے اونچے مناسب عورتوں کو نہیں دیے جا رہے بلکہ وہ مردوں ہی کو دیے جاتے ہیں ابھی چند روز پہلے فرانس میں اس سوال پر عام رائے معلوم کی گئی کہ عورتوں کو وزارتیں دی جائیں یا نہیں اور کثرت رائے نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ مناسب ان کو نہیں دینے چاہیے اصل بات یہ ہے فطرت عورت کا جو مقام رکھا ہے جب آپ اس کو وہاں سے ہٹا کر لائیں گے اور اس مقام پر لا کھڑا کریں گے جو فطری طور پر اس کا مقام نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ عورت پیچھے رہ جائے گی اور مرد آگے نکل جائے گا ایسی مساوات کبھی قائم ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے اسلام نے جو کچھ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے سپرد وہی فرائض کیے ہیں جو فطرت نے اس کے سپرد کیے ہیں اس پر وہی ذمہ داریاں ڈالی ہیں جو فطرت نے اس پر ڈالی ہیں اس کے بعد اس کو مردوں کے ساتھ بالکل مساویانہ حیثیت دی ہے ان کے حقوق میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے ان کے لیے عزت کا وہی مقام رکھا ہے جو مرد کے لیے ہے میں کہتا ہوں کہ مسلمان عورتوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اس معاشرے میں پیدا ہوئی ہے جس سے بڑھ کر عورتوں کی عزت دنیا کے کسی معاشرے میں نہیں ہے جائیے جا کر امریکہ میں دیکھے عورت کا کیا حال ہے انگلستان میں جا کر دیکھے عورت کا حال کیا ہو رہا ہے کیسی مصیبت کی زندگی وہ بسر کر رہی ہے باپ کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے بیٹے پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے بھائی پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے خاندان اور رشتہ داروں پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ادھر وہ جوان ہوئی ادھر اس کا باپ اس کو رخصت کر دیتا ہے کہ جاؤ اور خود کما کر کھاؤ اب اس کے بعد اس سے کچھ بحث نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے کما کر کھائے اور کس طرح زندگی بسر کرے مغرب کی عورت اس وقت اس قدر بے کسی اور بے بسی کی زندگی بسر کر رہی ہے کہ اس پر ترس کھانے والا بھی کوئی نہیں ہے وہاں کے رہنے والوں سے پوچھے کہ وہاں اس کا کیا حال ہو رہا ہے یہاں باپ اپنی بیٹی کی ذمہ داری سے اس وقت بھی سبکدوش نہیں ہوتا جب تک وہ اس کی شادی نہیں کر دیتا شادی کر دینے کے بعد بھی وہ اس کی اور اس کی اولاد تک کی فکر رکھتا ہے بھائی اپنی بہنوں کے پشت پناہ ہوتے ہیں بیٹے ماؤں کے خدمت گزار ہوتے ہیں کچھ مثالوں کو چھوڑ کر عموماً شوہر اپنی بیویوں کو گھر کی ملکہ بنا رکھتے ہیں یا آپ کو آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے اور آپ کی عزت کی جاتی ہے وہاں بغیر اس کے کہ بیچاری عورت نیم برہنہ ہو کر مردوں کے سامنے ناچے اس کے لیے عزت کا کوئی مقام نہیں ہے اب اگر ہمارے ملک کی عورتیں ان حقوق پر قناعت نہیں کرنا چاہتی جو اسلام ان کو دیتا ہے اور وہی نتائج دیکھنا چاہتی ہے جو مغربی ممالک میں عورت دیکھ رہی ہے تو انہیں اس کے بعد پھر پلٹنے کا موقع نہیں ملے گا پھر آپ توبہ بھی کریں گی تو معافی کی امید نہیں ایک معاشرہ جب بگاڑ کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اس کی انتہا کو پہنچے بغیر نہیں رہتا اور انتہا کو پہنچنے کے بعد پلٹنا محال ہو جاتا ہے